شرح کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکتیں پڑھتے تھے پھر نکلتے تھے حدیث نمبر دو ہزار پچانوے مسند احمد